اعطى نعم. واتقى نعم. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وقال الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم قبل احترام اور قابل شدہ شد احترام بھائیوں دوستوں ساتھیوں اللہ جل جلال من والہ نے اس پوری کائنات کو تن تنہا بلا شرکت غیرے اپنی قدرت سے بنایا اور اس میں چار بڑے بڑے عناصر پوری کائنات کی تمام شکلوں میں چار بڑے بڑے عناصر آگ ہوا پانی اور مٹی اس پوری کائنات میں چار بڑے عناصر اور یہ انسان جو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات یہ بھی ان چاروں کا مجموعہ ہے ان چار عناصر کا مجموعہ ہے انسان اس لیے اس میں نسبتیں بھی چار رکھی ہیں اس میں حیوانیت کی نسبت بھی ہے اس میں ملکوتیت اور فرشتے پن کی نسبت بھی ہے اس میں خدائی رنگ میں رنگنے اور نبوت کی خلافت اللہ کی خلافت اور نبوت کی نیابت کی نسبت بھی ہے چاروں عناصر کا مجموعہ ہے یہ چار نسبتیں ہیں اور اس کے ساتھ اس کو ایک بہت بڑا جوہر بہت بڑا جوہر اس جوہر کی دنیا کی کوئی چیز قیمت نہ نہیں کر سکتی وہ ایک محنت کا جوہر اس انسان کو دیا پھر اس پر اسے اختیار دیا ہے ہم نے تمہیں محنت کا جوہر دیا محنت کسے کہتے ہیں جو جان جو مال جو صلاحیتیں جو سمجھ بوجھ ہم نے تمہیں دی ہے اس کے استعمال کا نام محنت ہے آنکھوں سے دیکھنا زبان سے بولنا کانوں سے سننا ہاتھوں پیروں کی حرکت مال کمانا مال خرچ کرنا دماغ سے سوچنا ان ساری قوتوں پر ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے اور انہی قوتوں کے صحیح اور غلط استعمال پر انسان کی یہ چار نسبتیں اجاگر ہوتی ہیں یا اس میں حیوانیت ابھرتی ہے تو ایسا حیوان کہ جانور بھی شرم آ جائے اور اگر یہ اپنی محنت کے جوہر کو صحیح ٹھکانے لگاتا ہے تو اس کی ملکوتیت اس کے اندر فرشتہ پن کی جو استعداد رکھتی ہے وہ ایسی ابھرتی اور اجاگر ہوتی ہے کہ فرشتے بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں اچھا، اللہ کے تو کہنے ہی کیا جب یہ اس کی محنت صحیح لگتی ہے اور جس کو قرآن نے کہا ہے شبغت اللہ تو من احسن من اللہ شبہ خدائی رنگ رنگوں اخلاق اللہ اپنی خلافت کا جوڑا اللہ نے اس کو پہنایا ہے جب یہ ان سے پاس چار آج کا ہوتا ہے تو اس کی قیمت اللہ کیا ہاں، اللہ ہی دیتے ہیں پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا اور آپ نے صاف الفاظ میں فرمایا نہ نما الانبیاء ہماری نبیوں اور پیمبروں کی پوری جماعت لا نور رس ولا درہما اپنے پیچھے والوں کو اپنے پیچھے والوں کو اپنی امتوں کو ہم کیسے دلے کا وارث نہیں بنا وہ نبوت والی محنت اور نبوت کے ساتھ جو علم آیا اس کا ہم وارث بناتے لیکن میرے بھائی اور دوستوں جیسے چاروں بڑے بڑے عناصر جس پر دنیا کا نظام ہے اس میں اعتدال اور درمیانہ درمیانی شکل کا ہونا بہت ضروری اگر ان میں سے کوئی ایک عنصر حد سے زیادہ بڑھ جائے ہوا و کن چلے تو گاؤں کے گاؤں اور کیا بلڈنگ اور کیا کوشیاں اور کیا بنگلے اور کیا سب کتر بتر غبار اٹھے اور وہ حد سے زیادہ ہو جائے پانی دنیا سمندر بن جائے آگ کہ سورج زمین پر آ جائے آگ بڑھ جائے کہ ان چاروں کا ہونا جتنا ضروری اتنا ہی اتنا ہی ان چاروں میں اعتدال اللہ تو اللہ ہے جتنی اس کو اپنی مخلوق سے محبت ہے اور جتنا وہ مخلوق کی ضرورتوں کو جانتا ہے مخلوق کو خود کو نہیں اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم حضرت آدم علیہ السلام تو ابول بشر ہے تمام انسانیت کے بھاپ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم کا لقب ہے ابو الانبیاء حالات آئے آگ میں ڈالے گئے آسمانوں میں شور مچ گیا اللہ کا خلیل یہ نمرودی آگ فرشتے آ رہے ہیں آگ بجا دیں پانی برسا دیں ہوا چلا دیں اما الیک کا تم کون ہو تم سارے مخلوق ہو کتنی وجہ وجہ گئی حسراواد بلاؤ بہانی ہوا کمانا مینل مشکل میرا رب میری ضرورت تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے کیا وقت کام کروں یہ تمام انبیاء علیہ مسرات تسلیمات کے واقعات یہ ہماری رہبری ہے ہمارے ہمارے لیے علم ہے ہماری ہے بلی کہ چاروں عناصر میں جس طریقے سے اقدار ضروری ایسے انسانی چاروں نسبتوں میں حیوانیت میں ملکوتیت میں خلافت میں نیابت میں سب میں اعتدال ضروری اس لیے اس کو محنت کا جوہر دیا ہے اگر یہ اپنی ناداری شاید اپنی تمقلی اور نتیجے سے بے خبری میں ابھی اپنے محنت کے جوہر کو حیوانیت پر لگاتا ہے کہ جتنے تقاضے جانوروں میں ہیں وہ تمام تقاضے انسان کے اندر رکھے ہوئے ہیں جب یہ اپنی محنت کے جوہر کو ان حیوانی تقاضوں کے پورا کرنے پر لگاتا ہے سر سے پیر تک کے آزاد اس کے انسان ہی کے ہوتے ہیں کپڑے انسانوں کے پہنتا ہے آبادیوں میں گاؤں میں دیہاتوں میں شہروں میں انسانوں ہی کے درمیان رہتا ہے گھریلو زندگی میں کاروبار میں معاشرے یا سماج اور سوسائٹی میں اندھیرے میں اجالے میں سر سے پیر تک کے وہی سارے آزاد جو انسان کے ہوتے ہیں لیکن اس کی اپنی محنت کا جوہر حیوانی تقاضوں کے پورا کرنے پر لگتا ہے حیوان بھی ایک قسم کے نہیں ہوتے جانور ایک قسم کے نہیں ہوتے جانوروں کے ایک قسم وہ ہے کہ جس کو صرف اپنا پیٹ بھرنے سے مطلب بکری ہے بھینس ہے گائے ہے بیل ہے گھوڑا ہے گدا ہے اس کے سامنے اس کا چارہ اس کا دانا پانی اس کا پڑوسی بھوکا ہے جس ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے یہ گھوڑا جس گھوڑی سے پیدا ہوا جس کے پیٹ سے یہ گائے کا بچہ یہ بچڑا جس ماں نے وہ بھوکی ہے وہ بیمار ہے اسے پریشانی اس کو اس سے کوئی واسطہ نہیں میرا پیٹ بھر جائے کیونکہ جب انسان اپنی محنت کے جوہر کو اپنے حیوانی تقاضوں کے پورا کرنے پر لگاتا ہے تو انسانی آبادیوں میں گھر محلہ گلی کوچا شہر صوبہ ملک عالم کے چار عالیم ان سب میں پہلے درجے کا جانور ہو کر تجارت بھی کرتا ہے کاشتکاری بھی کرتا ہے کارخانے بھی چلاتا ہے فیکٹریاں بھی لگاتا ہے بڑے بڑے اونچے اونچے عہدوں پر بھی ہوتا ہے لیکن انسانی بھیش میں انسانی بھیش میں انسانی شکل و صورت میں یہ پہلے درجے کا جانور ہے اگر اس میں اپنی حقیقت نہ سمجھیے کہ میں کون ہوں مجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اپنا بندہ بنایا ساری کائنات میرے لیے بنائی بڑے بڑے انعامات کے جو اس کے خزانے ہیں اس کے اس نے وعدے میرے لیے کیے ہر مسئلے کا حل اس نے میری ہر پریشانی کا حل اس نے اپنے قبضے میں رکھا اس سب سے آنکھیں بند کر کے اور پھر یہ کہ مجھے مرنا ہے اس کو منہ دکھانا ہے جس نے مجھے پیدا کیا اس سب سے آنکھیں بند بس ہائی پیٹ ہائی پیٹ ہائی پیٹ ایک پہلے درجے کا جانور ہے انسانی شکل لیکن یہ اپنی محنت کو برابر تسلسل کے ساتھ جیسے بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اور مسلسل مطالعے کے وقت میں مطالعہ کرتا ہے کلاس میں حاضری دیتا ہے استاد کی بات سنتا ہے یاد کرتا ہے ایگزام دیتا ہے تو پہلے کلاس سے دوسرے کلاس میں طالب علم پہلے درجے سے دوسرے درجے میں اور اس طرح پھر آگے بڑھتے بڑھتے بہت اونچی اونچی ڈگریاں لیتا ہے کیونکہ ایسے ہی یہ انسان اگر اپنی محنت کے جوہر کو اپنی حوالی تقاضوں کو پورا کرنا مقصد زندگی بنا لیتا ہے تو پھر یہ پہلے درجے کے جانور پنے سے نکل کر دوسرے درجے کے جانور پنے میں آ جاتا ہے دوسرے درجے کا جانور کہ ہماری بنے یا نہ بنے ہمارا پیٹ بھرے یا نہ بھرے کسی کو چین سے رہنے نہیں دینا نہ گھر کو نہ خاندان کو نہ فیملی کو نہ گلی والوں کو نہ شہر والوں کو نہ ملک والوں کو وہ ہے بھیڑیا پیٹ بھرنا ہے بھوکے بھیڑیے کو پیٹ بھرنا ہے چاہے دوسرے کی ایسی بیوہ عورت جو اپنے بچوں کا گزارا بیوہ ہے کوئی روزگار کی شکل کی ایک دو بکریاں ہیں اس کا دودھ دھوتی ہے بیچتی ہے اپنا بچوں کا گزارا کرتی ہے لیکن یہ بھگا بھیڑیا یہ نہیں سوچتا کہ یہ کہواتی ہے اس پر اس کے معصوم بچوں کا گزران ہے ہم بھوکے ہیں ہمیں اپنا پیٹ بھرنا ہے یہ دوسرے درجے کا جانور جب انسان اپنی محنت کے جوہر کو اپنے ایوانی تقاضوں کے پورا کرنے پر لگاتا ہے تو پھر دوسرے درجے میں آتا ہے یہ گلی میں بھی بھیڑیا یہ خاندان میں بھی بھیڑیا یہ چچا بھتیجوں اور ماموں بھانجوں کے درمیان میں بھی بھیڑیا یہ سسرال میں اور میچے میں اور ماں باپ کے خاندان میں بھی بھیڑیا یہ مارکیٹ میں بھیجیا یہ آفسوں میں بھیجیا یہ عہدوں کرسیوں پر بھیجیا شکل بالکل وہی کیا کہنے اس کی پرسنالٹی کے کیا کہنے اس کے ناپ نقشے کے کیا کہنے اس کے رنگ روپ کے کیا کہنے اس کے سوٹ بوٹ کے لیکن اللہ علیم خبیر سمیر بشیر وہ اسے دیکھ رہا ہے یہ بھیڑیا ہے ابھی ابھی ہوش کی سنبھالا ابھی عقل سے کام نہیں لیا اسی لیے اللہ نے کہا ہے تو عقل کے دعوے عقل سے کام لو جانوروں کو ہم نے عقل نہیں دیے تمہیں عقل دی ہے تمہارا نفع تمہارا نقصان تمہاری آدمیت تمہاری انسانیت تمہاری شرافت تمہاری کرامت تمہارے تمہاری اپنی دنیا جنت نشان آخرت کے مجھے کس پر اس کو ہم نے قرآن میں سارا بیان کر دیا عقل سے کام لو لیکن جب یہ اس کے عقل میں پردے پڑ جاتے ہیں اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے ہائی پیٹ ہائی پیٹ اور اس پیٹ کے بھرنے کے لیے پھر ہر ایک کا پیٹ بھی الگ الگ ہوتا ہے تاجر کا الگ کارخانے دار کا الگ عہدے دار کا الگ ہر ایک کا پیٹ خالی دو لوگوں سے نہیں بھرتا ایسے بھیڑیے کا ایک بکری پھل کھانے سے نہیں بھرتا وہ تو بھیڑیا ہی ہے ماں کے پیٹ سے بھیڑیا پیدا ہوا ہے گلی میں کچے میں جنگل میں کھیتوں میں آبادیوں میں بھیڑیا ہی بن کے چلتا ہے یہ دوسرے درجے کا جانور ہے انسان جب اپنی حیوانی تقاضوں کو زندگی کا مقصد بنا کر اللہ کی طرف سے دیے محنت کے جوہر کو صرف اور صرف حیوانی تقاضوں پر لگاتا ہے تو یہ بکری پنے اور گائے پنے اور بیل پنے سے نکل کر اب یہ اسی نام نقشے کے ساتھ اسی پرسنالٹی کے ساتھ اسی شکل و صورت کے ساتھ اب یہ جہاں جس شعبے میں بھی ہے یہ بھیڑیا ہے جس طرح بھیڑیے سے لوگ ڈرتے ہیں اس سے آفس میں بھی لوگ ڈرتے ہیں مارکیٹ میں بھی لوگ ڈرتے ہیں محلے میں بھی بھائی ان کو ان سے اللہ دور رکھے لیکن ابھی بس نہیں کرتا کہ تیسرے درجے کا ایک جانور ہے جس جس نے مادا کے پیٹ سے جنم ہی لیا ہے ہمارا پیٹ بھرے نہ بھرے ہماری بنے نہ بنے ہم مرے جیے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں لیکن کوئی ہمارے راستے سے صحیح سالم گزرنے نہ پائے سانپ اور بچھو کوئی برا آدمی ہے بڑی عمر کا ہے عالم دین ہے کوئی اچھا شریف آدمی ہے کوئی سچائی اور امانت داری کے ساتھ کا کاروبار کرنے والا تاجر ہے کوئی معصوم بچہ ہے کوئی خاتون ہے کسی کی نانی کسی کی دادی کسی کی ماں کسی کی پھوپھی کسی کی خالہ کتنے رشتے ہیں اس کے وہ گزر رہی ہے ہم نہیں جانتے کس کی خالہ ہے ہم جانتے ہم نہیں جانتے کس کی ماں ہے ہم نہیں جانتے کہ اس کا شوہر کس طرح پریشان و بے چین ہو جائے گا ہم نے تو مادا کے پیش سے جنم ہی لیا ہے کوئی ہمارے راستے سے صحیح گزر نہیں سکتا یہ تیسرے درجے کا جانور ہے رہتے ہیں انسانوں کی آبادیوں میں گاؤں میں شہروں میں اور مختلف شعبوں میں تجارت میں کاشتکاری میں ملازمتوں میں عہدوں میں کرسیوں پر اور مختلف جگہوں میں جو شعبے ہیں زندگی کے کھانے کمانے میں یہ تیسرے درجے کا جانور ہے اللہ جل جلال امن من والوں نے اس سنسار کو اس اس عالم کو اس کائنات کو سانپوں اور بچھوؤں بندروں پیڑیوں ان کے لیے نہیں پیدا کیا ہے ان کے لیے نہیں بنایا ہے اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا خلقت لکم و اِنتم خلقتم تم ہے تو یہ دنیا تمہارے ہی لیے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 فون آج کل بہت سارا دکھاتا ہے وہ پورا دیکھ رہا ہے اور اس کو الزامات بھی ہوتے ہیں فور اور شکشک کیا ہو گیا اس کو کہاں سے شکشک کہاں سے فور کہاں سے آؤٹ نہیں یہ جو ہینڈ فور لگا رکھا ہے کان میں اس سے یہ انگلینڈ کی کامنٹری سن رہا ہے استاد کو یوں بتا رہا ہے کہ میں سبق یاد کر رہا ہوں کتنی دیر دھوکہ دے گا من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادرون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون قران قران يقول خدا ہمیں قران سے لگاؤ آمين فرمائے بالكل كيف بالکل یہ سبق ہے بلایا اے سبق سناؤ سبق تو اس نے یاد کیا ہی نہیں ہے اس نے تو وہ کامنٹری سنی ہے اس نے تو وہ سماچار سنے ہیں وہ خبریں سنی ہیں اس کے تو دل دماغ پر وہی چھایا ہوا ہے استاد مہاراج ہو کر کھڑے ہو جاؤ انگوٹھے پکڑو مرغا بنو اور زیادہ ہو پھر چھڑی سے کنچی سے خبر لیتے یہ کیا ہوا کہ اس نے استاد کو دھوکہ دیا دنیا کی زمین پر چار سمتوں پر بسنے والے کہلاتے آدم کے بیٹے ہیں ہوا کی بیٹیاں اگر یہ اپنے اللہ کو بھول کر آخرت سے آنکھیں بند کر کر اپنی ہوا و حویش اپنی حیوانی تقاضوں پر یہ کتنے دن دھوکا دیں گے کس کو دھوکا دیں گے اسی لیے قرآن نے کہا کہ سب کچھ نعرے بہت لگاتے ہیں شور بہت مچاتے ہیں لیکن یہ اللہ والذین آمنوا اللہ کو بھی ایمان والوں کو بھی امت کو بھی امت کے عوام کو امت کے خواص کو وما داؤن لیکن یہ یہ تو اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر پلاڑی مار رہے ہیں ان کا جھوکا کھلے گا جیسے موت کے وقت موت کے بعد کی زندگی جو بتائی ہے اس کے حالات جو بتلائے سکرات سکرات میں آسانی اور سکرات میں سختی روح کا آسانی سے قبض ہونا روح میں حضرت علی رضی اللہ کرنا کہ نا فرمان کی خدا کو بھول کر جینے والے کی اس کی روح کہ ایک وقت میں ایک آدمی پر تین سو تلواروں کے وار کیے جائیں اس سے جو تکلیف ہوتی ہے اور فرمایا کہ یہ بھی مثال ہے گزر اس پر ہے جس پر یہ سکرات وہ محسوس کرتا ہے اسی لیے دنیا تاجے گاہکوں کو گاہک تاجر کو ماتار غریبوں کو غریب عورتیں شوہروں کو شوہر عورتوں کو چھوٹے بڑوں کو بڑے چھوٹوں کو عوام خواص کو دھوکہ دیتے دیتے رہو یہ اللہ کی طرف سے چیز ہے لیے سادو لی لیکن یہاں کا تو ایک ہی ضابطہ ہے عمل صالح اور گناہ اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی فرمانی اور دونوں کے انعامات بھی دونوں کے وعدے بھی اور دونوں پر سزائیں بھی دونوں طرح کی وعدے اور رہی جو ہماری فضائی کی کتابیں ہیں اس لیے روز سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت مولانا کے عمر میں بہت برکت دے بہت برکت دے اور ہمیں استفادے کی توفیق دے فضائل کا کتنا استحدار کیسے استحدار اس فضائل میں کیا کیا ہے کہ گھر والوں پر خرچ کر رہے ہیں تو بھی صدقہ اس کے جیان کے ساتھ کہ میں صرف ان کی ضرورت کے لیے خرچ نہیں کر رہا ہوں مجھے تو اس پر صدقے کا ثواب مل رہا ہے میں صرف نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہوں میں تو اللہ کا مہمان بن کے جا رہا ہوں کیسی باتیں کیسی صاف صاف بیان جس انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ نسبتیں رکھی ہے ان نسبتوں کے ساتھ یہ محنت کا جوہر اور اس محنت پر اس کو اختیار دیا ہے جی اب یہ اپنی کبھی دولت کا نشہ اس لیے کہتے ہیں عربی لغت میں تو شراب کے ساڑھے تین سو سے زیادہ نام ملتے ہیں اربوں کی گٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی یہاں تک کہ لڑکی کا لین دین جس کے گھر زیادہ پرانی شراب ہو اس کے یہاں تو لڑکی دے سکتے ہیں اس کے یہاں تو ابھی نئی ہے تھوڑی وقت کی ہے ہماری ہماری لڑکی اس کے یہاں نہیں اس کی لڑکی ہمارے یہاں یعنی لڑکیوں کا لین دین اور شادیاں شراب کے کی قدامت شراب کے پورا ہونے جن پر یہ سارا نشہ اسی لیے کسی کو شراب کا نشہ ہوتا ہے شراب بھی کتنی قسموں کی ایسے ہی کسی کو دولت کا نشہ کسی کو حکومت کا نشہ کسی کو بڑے خاندان والا ہونے کا نشہ کسی کو اپنی حیثیت کا نشہ کسی کے کسی کو اپنے تعلقات کا نشہ نشے لیکن یوں تک کیسے کیسے نشے والے آئے نشہ کسی کا رہا ہے نہ رہے گا روز سورج نکلتا ہے اور ابھی جب میں جون آئے گا اور اس کی آنکھ کہ کوئی مائی کا لال آنکھ ملا کے نہیں دیکھ سکتا ڈاکٹر منع کریں گے گھر زیادہ نہیں دیکھا کرتے آنکھوں پر اثر پڑتا ہے لیکن وہ بھی روزانہ ڈوبتا ہے موت حق ہے اس موت پر سارے دھو کے کھل جاتے ہیں اسی لیے مومن جس نے اپنی زندگی پر لگام لگائی خدا کے حکومت کی کیا کھانا کیا پہننا کیا پینا کیا کمانا کیا خرچ کرنا کیا اندھیرا کیا اجالا کیا خوشی کیا غم میرے اللہ کا حکم میرے اللہ کا حکم میرے آقا کی سنت میرے آقا کا طریقہ جس نے اس پر لگام کہ وہ تو دنیا رو رہی ہے اور یہ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ گھر والے رو رہے ہیں وہاں پھر وہاں پھر رہے ہیں ہائی جدائی ہائی جدائی وہ کیا کرے بخن بخ واہ واہ واہ واہ واہ واہ لڑپت محمد ہسپت تم جدائی پر ہو رہی ہو ہمیں تو آنکھ بند ہوئی نہیں کہ سرکار کی زیارت ہوئی نہیں اللہ سے ملے نہیں اپنے ساتھیوں سے وہ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ وہ ثابت وہ ثابت قیس اور وہ مہارے جبل کہ یہ مہاجرین یہ انصار کی محیط اللہ کی غیبی مددوں کے شامل ہونے اور جہاں رہے رحمتوں کے سائے میں برکتوں کے سائے میں تائیدوں کے سائے میں حفاظتوں کے سائے میں اتنے زبردست استعداد چھپا رکھی اس لیے مولانا رات کو فرمایا تھا نا بل تنظر سما بدم وقت کل کو کے لیے کیا بھیج رکھا ہے اللہ سے ڈرو ولا لگی نہ نہ اللہ تم ایسے نہ ہوئی ہو جنہوں نے اللہ کو بلایا تھا اور اللہ کو کیا بلایا تھا اپنے کو بھول گئے کہ ہم ہیں کون بندر ہیں سور ہے یہ ہیں سانپ ہے بچو ہے اجدہ ہیں کیا ہیں اپنے کو ہی بھلا دیا اس لیے میں نے آج کیا کہ پورے عالم میں اللہ پاک نے چار بڑے عناصر اور یہی چاروں عناصر اس انسان میں اس لیے کہ کائنات پوری انسان کے لیے اور جیسے ان چاروں عناصر میں اعتدال ضروری ایسے انسان کی ان چاروں نسبتوں میں یہ حیوانی تقاضے پورے کرے گا یہ شادی کرے گا یہ بیوی سے ملے گا یہ بچوں سے پیار کرے گا یہ کھانا کھائے گا یہ کاروبار کرے گا یہ زمیندارہ اور باغات جو اس کے ساتھ ہے وہ سب کرے گا لیکن اس کی ایک حد بتلائی کہ جیسے ان چار عناصر میں اعتدال ضروری اس انسان کی چاروں نسبتوں میں بھی اعتدال ضروری ہے اللہ واہ ارحم الروین اکرم الاکرمین اجود الاجودین کیا کسی ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوگی جو میرے اللہ کو پوری مخلوق سے اللہ حیال اللہ مخلوق اللہ کا کنبا ہے ہر کنبے والے کو کنبے کے ہر بچے محبت یہ شرطی ہو غریبی عربی ہو اجمی غریب ہو امیر یہ تقسیم تو اس کی ہے لیکن محبت اس کو سب سے محبت کی یہ بھیڑیا نہ بنے یہ سانپ اور بچھو نہ بنے یا بن کر زندگی نہ گزارے بندہ بن کر اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ولا تباہ ولا بلا تبا عباد ایک اخوان ایک دوسرے سے حسد مت کرو جینا لیے مت پھرتے رہو کیا گھر میں اور کیا خاندان میں اور کیا برادری میں اور کیا گاؤں میں شہر میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو کسی سے کم نہ رکھو اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارے بلال تیرے پاس ایسے کون سے اعمال ہیں کہ جنت میں بھی آگے آگے چلنے کی چاپ سن رہا ہوں میرے آپ مجھ پر کہاں ہوتی دو باتیں ہوتی ہے جب صبح آنکھ کھلتی ہے ہر ایک کی طرف سے میرا دل صاف جیسے حضرت مولانا نے رات بیان کیا تھا ابر قلوبن تمام صحابہ کی اجتماعی صفت وہ جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑا نماز تک کی نوبت نہیں آئی اس سے پہلے انتقال ہو گیا وہاں سے لے کے بابو بکر صدیق وہاں تک ہر ایک کی ایک مشترکہ صفت ابر رحم قلوبن دلوں کے پاس لا تحاسدو ولا تباغدو ولا تجاورو حسد مت کرو بغلے مت پھرتے رہو دلوں میں کنا چیز تو اللہ نے لا سونی سماؤں ولا ارگن ولا کن یسونی قلب عبد مؤمن یہ زمین و آسمان مجھے اپنے میں نہیں سما سکتے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس کی بڑائی کی کوئی حد سمجھ سکتا ہے میں انتہا یہ زمین آسمان سب چھوٹے ہاں جس میں میری ذات و شفا پر ایمان جو مجھ کو اللہ مانتا ہے جو مجھ کو محبود برحق مانتا ہے جو مجھ کو عالما مانتا ہے جو مجھ کو سب کچھ کرتا دھرتا مانتا ہے جو مجھ کو ہر مخلوق سے بے نیاز مانتا ہے اس کا دل اس قابل ہے کہ میری بڑائی میری عظمت میری محبت میرا تعلق اس دل میں آ جائے گا یہ چار نسبتوں میں اعتدال واہر ہوا یہ انسان اپنی نسبتوں میں کہیں حد سے نہیں نکل جائے بھی بچے نہیں میں تو فرشتہ ہوں کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں بس یہ تو فرشتہ نہیں بنے گا تو انسان ہے اور پھر اور اللہ کی بات اتنی اتنی اتنی کہ پھر خود خدائی کا دعویٰ میں ہوں منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے کس منصور نے جینگیں ماری تھی پھر نے میرا حکومت آلہ کہا تھا خبردار بندے ہو بندے ہو بندے بن کر خدا کی بڑائی کے ساتھ خدائی عظمت کے ساتھ اس کی محبت کے ساتھ اس کی فرما برداری کے ساتھ اس کی منع کیوں ہی سے بچنے کے ساتھ زمین پر آسمان کے نیچے کبھی مسلمہ کزاب کی طرح نبوتی کا کوئی دعویٰ کر لے آیا تھا ایک مرتبہ بالکل اخیر وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمہ کذاب جس کا فتنا حضور اکمل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے آپ کے پاس ایک چوک ایک لکڑی سی پڑی تھی آپ کے بعد میں نبی کہلایا جاؤں اور یہ نبوت مجھے مل جائے آپ صرف اتنا وعدہ کر لیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں یا رب صلی دا ایمن ابدا یا رب صلی وسلم ایمن ابدا یا رب مقاصدنا بل لنا فيما مضى يا واسع یا والكرم قربان جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے بعد نبوت ارے لکڑی چھڑی جو پڑی ہے اس کا بھی وعدہ نہیں وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اللہ نبوت وہ دیتا ہے پیغمبری کا تاج وہ پہناتا ہے کام وہ لیتا ہے خبردار کہ کہیں کرتے کرتے پیغمبری کا دعویٰ میں ہوں میں ہوں خبردار جانور پنے میں آگے مت نکل جانا فرشتے پنے میں آگے مت نکل جانا ہاں فرشتے تمہارے خادم تمہارے نقمہ کے وقت میں بھی تمہارے قرآن پڑھنے کے وقت میں بھی تمہارے سبحان اللہ الحمد للہ کہنے کے وقت میں بھی ہر وقت فرشتے تمہاری خدمت میں لیکن کبھی تم کو نہ مجھے بیوی چاہیے نہ بچہ نہ مجھے کھانا نہ پینا میں تو فرشتہ ہوں <laughs> آگے ہوئے نسبت چار عناصر چار چاروں میں میںالی نسبتوں میں بھی اعتدال ضروری اللہ اللہ اللہ ان چاروں میں اعتدال باقی رکھنے کے لیے جیسے کل حضرت نے فرمایا تھا اللہ جل جلالہ امن والوں نے اس انسان پر جو کرم فرمایا ہے جان مال صلاحیتیں اور یہ ساری کائنات جس کے لیے پیدا کی ہے اسی دن سے جس دن سے اس دنیا میں انسان آنا شروع ہوا اسی دن سے اس کی تربیت کے سامان اس کی تربیت کے لیے اللہ نے نبی اور پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا اسی لیے جیسے نسبت ہے چار بڑی پیغمبر چار بڑے فرشتے چار بڑے عبادتیں چار بڑی پہلا ایمان اس کے بعد بس ان سب میں عقیدار کے لیے بڑے بڑے چار پیغمبر ان کی تعلیمات ان کے ساتھ جو کچھ ان کی امتوں نے کیا ہر ان کے قصے کو بولنے اور سننے اور سمجھنے والوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید ابھی تعلیم اور مکے کی دیواروں پر وہ دستاویز اور آپ کا بائیکاٹ اور آپ کے ساتھ مکے والوں کا اور پھر مدینے میں آپ کا استقبال اور آپ کے دین کا دنیا بھر میں پھیلنا تو پڑھنے والوں ذرا اس کو سوچو سنو سمجھو اسی لیے ہمارے حضرت مولانا بار بار فرماتے ہیں خالی باتیں کر لینے کا نام تبلیغ نہیں ہے سمجھنا ہے سیکھنا ہے کرنا ہے اور پھر اپنی ذات سے کرتے ہوئے اپنے آپ کو حیوانیت سے نکالنے میرا سے آراستہ کرنے خدائی خلافت کا جوڑا پہنتے ہوئے نبی والے غم کے ساتھ نبی والے فکر کے ساتھ نبی والی آم کے ساتھ نبی والے آنسو کے ساتھ نبی والے سجوں کے ساتھ نبی کے کام کو کرنا ہے ایک مرتبہ ہم وہاں مدینہ منورہ میں تھے ہمارے عرب دوست اللہ پاک ان کو جسائے خیر دے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ چلو ہم تمہیں وہاں لے جاتے ہیں کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے رات اندھیرے میں آدھی رات کہ حضور کی زیارت وہاں تو وہ ایسے نبوت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور آپ کے آپ کے سانچے میں جلے ہوئے تھے کہ اگر مسجد میں ہے آپ کی مجلس میں ہے جیسے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہے جیسے جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جیسے وہاں کا شوق پڑ رہا ہے اگر گھر گئے اور گھر والوں کے ساتھ کی بات چیت نہ لگے اور وہ بات وہ جذبہ وہ خیال نہ رہا نہ پکا نہ پکا نہ الحمد للہ تو منافق ہو گیا بھول گیا اللہ کو بھول گیا جنت کو بھول گیا رسول کریم کو اپنے بارے میں پوری جماعت تو انہوں نے کہا کہ ایک صحابی حضور کی کے کے اندھیرے میں دولت کا دے پر مسجد نبی میں آئے تو حضر شریف میں آپ نہیں تھے ان کو خیال ہوا کہ شاید برابر میں جنت البتی ہے قبرستان وہاں تشریف گئے ہوں حجرے میں تھے نہ مسجد میں تھے نہ جنت البقی میں یا اللہ اللہ کے رسول کہاں اب ہم اللہ کے رسول کو تلاش نہیں کریں گے کہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول کی سنتیں کپڑا پہنتے کپڑے اتارتے سوتے جاگتے کھاتے بولتے سنتے دیکھتے چلتے پھرتے سنتوں کو تلاش کرو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں نور تھا وہی نور آپ کے اداؤں میں ڈھونڈ رہے ہیں اس زمانے میں ہم مدینہ منورہ کا کی حدود اربار جو تھی بہت مختصر سارے مدینے کی ساری گلیاں سب چھان ماری کہیں سرکار نہیں طرح طرح کے خیالات نہ جانے کس قسمت کے پھوٹے ہوئے نے کیا گستاخی کی ہے کیا ہوا ہے بہت فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں جب حضور کی ذات کو تلاش نہیں ہم کہاں کریں گے وہ تو اللہ کا اب تو شادی ہے دلہا دلہن سوٹ بوٹ ہنی مون ارے حضور کی سنتوں کو تلاش کر مولانا محمد اللہ صاحب نور اللہ مرکزہ ایک مرتبہ دلی کی ایک شادی میں شادیوں سے تعلق سے آتے جاتے تھے عجیب بات فرمائی اس موقع پر فرمایا آج جس گھر میں شادی ہوتی ہے اس گھر کے لوگ میلہ اٹھانے والی بندن تک کو راضی کرتے ہیں اور خوش کرتے ہیں ہمارے بیٹے کی ہمارے نواسے کی ہمارے پوتے کی یہ سوٹ تیرے لے یہ پیسے یہ کھانا یہ بنگل تک کو خوش کرتے ہیں لیکن اس شادی کے دن وہ جو ہر پیر اور جمعرات کو کارگزاری جاتی ہے سرکار کے دربار میں جو شادی کے دن جو محمد حضور کو تڑ پاتی ہے یہ ہے میرا میرا نام لو یہ ہے میرے امتی ان کو ہے دعوے اس لیے کیونکہ اب تو سنتیں تلاش کرنی ہے اتباع سنت وہ صحابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے پاس پہنچے غار کی اور اندھیرا دیکھا تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے ان کی جان نہ جان آ گئی کہ الحمد جتنے خیالات سب ایسے ہی تھے اللہ کے رسول موجود ہیں خوشی کی لہر دوڑ گئی لیکن حضور کا وہ سجدہ بہت لمبا یہ بہت دیر تک ٹھہرے رہے اچھا ابھی پھر آتا ہوں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ آئے اور دیکھا کہ حضور سجدے میں ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں اما جان ہر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رجب کا چاند دیکھتے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں دو چند اضافہ ہو جاتا تھا محنت میں بھی رونے دھونے میں بھی دعاؤں میں بھی نمازوں میں بھی اللہ سے تعلق بنانے میں بھی اپنی آخرت کے لیے موٹے ہر چیز میں ہم کو اللہ نے مقدمے دیا Iman چوتھی مرتبہ جب آئے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر باہر تشریف لا رہے ہیں بس دیکھنا تھا کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ کے چمٹ گئے خیالات نے جھیل لیا تھا یہ ہوا اور اللہ کے رسول اچھا صحابہ کی خاص بات آتی ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم تو خود ہی دعوے دار ہیں کہ میں سب جانتا ہوں میں سب جانتا ہوں اور حضرت شاہجی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آکش کے ندانت میں دانت تو میدانت اب جو در در جہل یا مرکتا سمیمان ہے جانتا ہے نہیں اور ڈی یہ بہت میں سب جانتا ہوں میں سب جانتا ہوں یہ آدمی کبھی علم کی شہراہ نہیں دیکھ سکتا یہ کبھی علماء کی صحبت علماء کے دروس اور علماء سے پوچھنا اس میں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں صحابہ کی خاص بات جو چیز پہلے نہیں دیکھی پھر اب دیکھی فوراً شمائل تجویز میں پورا حدیث کی کتاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں کیسی تھی آپ کی بویں کیسی تھی اور آپ کے دو شانوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا ناف مبارک سے سینے تک کیسی بالوں کی دھاری جاتی تھی آپ کی آنکھوں میں لال ڈورے کیسے تھے جب آپ کسی مسئلے میں غصے ہوتے تو آپ کے چہرے میں آپ کی پیشانی کی کون سی رگ ابھر آتی تھی جب آپ خوش ہوتے تو آپ کے سنایا اور آپ بال مرتبہ تو پہ اور چارا دانت کھل جاتی چہوا اسی کو دی ایک مرتبہ دیکھا کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی عام عادت پورا پیر زمین پر جما کر چلنے کی دیکھا کہ اس دن پنجے کے بل انگلیوں کے بل آپ تشریف لے جا رہے پیر کی انگلیوں وہ جیسے حدیث سے ہے کہ پہلی سیڑھی پر امین دوسری پر تیسری پر رمضان نبھا رہے ہیں نا رمضان تو ان صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج تو چال بدلی ہوئی تھی کوئی بات اچھا تمہیں نہیں معلوم تمہیں نہیں معلوم تمہارے بھائی شاد بن معاذ آج کا انتقال ہوا اور اس نے وہ فیصلہ کیا جو ہرش والا فیصلہ کرتا مسئلہ تھا دو کے بیچ میں ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور ایک طرف ان کا اپنا خاندان اپنی برادری ان کو فیصل بنایا گیا تھا قوم سے پوچھا ارے بھائی تم لوگوں کو میرا فیصلہ منظور ہے ہم تو بہت خوش کے اپنا آدمی ہے اپنے شیور میں کرے گا پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے رایت ادب اس لیے کہا دین کلو ادب کل مولانا نے سنایا تھا حضرت بن عباس اور حضرت حضرت بن مسعود اور حضرت بن روا عنہ کا ادب کہ صرف اجلیس سنا اور جس نے جہاں سنا وہیں بیٹھ گیا ہم تو ادب سے بھی کھو رہے ہیں اخلاق سے بھی اللہ ہمیں معاف فرما دے بس یہ اس کا قدم ہے کہ اس نے لگایا ہے اور اس سے پیک مانگتے ہیں کہ آخری سانس لگائے رکھے چلائے رکھے تمہیں نہیں معلوم تمہارے بھائی صادق نے مہاج میں کا انتقال ہوا ہے اور اس کو سب جگہ دیکھ لیا اس کے جنازے میں اتنے فرشتے ہیں اتنے فرشتے ہیں کہ میرے لیے پورا پیر جلوانے کی جگہ نہیں تھی اس لیے میں کے بل اور پوروں کے بل چل پنجے کے بد چل رہا تھا ایسی تھی یہ کہا ایک طرف قوم تھی ایک طرف سرکار صاحب امت مسلمہ فیصلہ جو کیا وہ پوری قوم کے خلاف جوانوں کو قتل کر دیا جائے عورتوں کو باندیاں بنائی جائے بچوں کی حفاظت کی جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج سعد نے وہ فیصلہ کیا ہے جو ہر والا کرتا ادائیں ہوتی ہے فلانے کا ایکشن اور فلانے کا رنگ اور فلانے کی پتل اور فلانے کی انا انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون امت کہاں گئی یہ سدی کی چال چلا کرتی تھی یہ فاروق اعظم والے فیصلے اور یہ علی ابن طالب اور عثمان ابن کان یہ زید ابن ثابت اور زید ابن اور یہ اسامہ ابن زید اور معاذ ابن جبل ارے بلال حبشی یہ تو ان کی ہدایت نے بہت دی اسی لیے کہتے ہیں کہ ساری محنت جتنی ہے اس محنت سے دلوں کا رخ دلوں کا رخ ہر مخلوق سے ہٹ کر اکیلے اللہ کی طرف ہو جائے ہمارے یا صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے ہماری اس محنت کی بنیادیں تین چیزیں ہیں ہر مخلوق کا تاثر دل سے نکل کر اللہ کی عظمت و بڑھائی دنیا بھر میں جتنے سامان اور جتنی چیزیں ان سب کی رغبت و شوق ختم ہو کر ہمارے نبوت کا شوق یہ عمل بھی کر لوں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لو اس دنیا کی چکا چون اس کی چمک دمک اس سے نظریں ہٹ کر وہ ایمان و امان پر وہ نبوت کا دامن تھامنے پر وہ سنتوں کو زندگی میں جگہ دینے پر وہ فرائض و احکامات پیدا کرنے پر جو بڑے بڑے وعدے ہیں اس پر نظریں ایسی جم جائے کہ کہیں دائیں بائیں دیکھنے پر ہو اس لیے میرے دوستوں خالی وقت لگا لینا مجمع جمع ہو جانا اور تقریر نہ ہو جانا اور بولنے والا بھی اتنی چور سے بولے اور سننے والے یہ مقصد نہیں اللہ ہمارے دلوں کے رخ کو صحیح بنا دے مخلوق سے خالق کی طرف چیزوں سے اعمال محبت کی طرف اور دنیا کی رنگریلیوں سے آخرت کے انعامات کی طرف اللہ کے اس کے شہابات کو کس نے دیا کیا کون تھے کیسے تھے چھ سو سال کی جہالت خدا کرے ہم اس محنت کی طاقت کو سمجھیں چھ سو سال کی جہالت میں ڈوبے ہوئے دادے پردادے گزر گئے بیت اللہ میں کیا کرتے تھے لیکن لا الہ الا اللہ پہلے دن کی پہلی آواز اس ایمان کی دعوت پر وہ ملک پوچھیے تو وہ حیوانیت نبی وہ خدائی میں رنگے اور نبوت کے سانچے میں ایسے ڈھلے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بن گئے وہ محنت یہ ہے اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ اللہ نے چار نسبتیں بھی رکھی ہیں اور اس کے ساتھ محنت کا جوہر دیا ہے اور اس محنت پر اختیار دیا ہے میری حیوانیت اور حیوانی تقاضوں پر تو وہ پھر اشتہار بھیڑیا بنے گا یاد کرو فضائل ستار کے سواقے کو یہ فضائل کی تعدید یوں نہیں ہے فضائل اعمال فضائل ستار یہ مسجدوں میں بھی اجتماعی تعلیم میں بھی گھروں میں بھی اور تنہائی میں اس کا مطالعہ اور مجھے یاد آیا حضرت مفتی العابدین صاحب نور اللہ قدر جس زمانے میں ہندوستان میں تھے اور امرتسر کی ایک مسجد کے امام بھی تھے بڑے حضرت کے زمانے میں آیا کرتے تھے انہوں نے خود سنایا ہم تو بعد میں بہت بات کی ہم تو پیدا ہوا ایک مرتبہ وہ امرتسر کے وہاں بنگلے والی مسجد میں آئے وہاں ہمارے یہ میواتی بھائی بیچارے سیدھے سادے تعلیم کر رہے تھے یہی فضائل کی مفتی صاحب ان میں بیٹھ گئے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا احتشام الحسن صاحب تاری رضا حسن صاحب یہ جو حضرت کے خواص تھے اور علماء یہ ایک طرف مسجد میں تعلیم کر رہے تھے وہ مشکا شریف کے آٹھ باب جو مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یاد ہے حضرت جی نے ہم کو وہ جگہ بتائی میں حضرت کے ساتھ ساتھ تھا مسجد میں یہ ہے وہ کونا جہاں ہم تو حضرت نے تعلیم کے لیے بٹھایا تھا پھر تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے تو ہم تو سارے مولوی صاحبان تھے حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہیں کی جی، تعلیم کی غرض اس کی غایت اس کا حصول اور اب بڑے حضرت کو جلال آیا تعلیم کی غرض ہے تعلیم کرو سیدھے سیدھے وہ آٹھ باپ اب واب منتخبہ کے نام سے تو ایک ساتھی آیا مفتی صاحب کو اس حلقے سے کہ آپ کا حلقہ تو ہے وہاں علماء ہے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں تشریف انہوں نے خود سنایا بہت بہت شفقت تھی بہت شفقت تھی بڑے چھوٹوں کو کیسے چلاتے ہیں اللہ اکبر اسی رائے رائی میں ایک مطلب جیسے امور لیتے ہیں یا جماعت بنتی ہے پوری جماعت کے ملکوں کے امور لیں تو اس وقت میں ایک جماعت بنائی تھی اس میں حضرت مفتی صاحب مولانا اشار الحق صاحب یہاں سے اور وہاں سے بھائی عثمان بھاگل اور مجھے اور یہاں کے بھائی نائم اور اس طرح کی جماعت تھی میں ہو گیا بیمار بستر پر تھا مفتی صاحب نے مولانا احسان صاحب کے کمرے میں اور کو بھی بلا کے وہ جو امور تھے ان کو سوچا اور سارا لے کر میرے پاس بستر کے پاس آئے تو مفتی صاحب جنہیں بھائی نہیں حضرت جی نے جماعت بنائی ہے تم بیمار ہو اس لیے ہم نے جو سوچا ہے یہ آئے ہیں اور یہ سوچا ہے پھر حضرت جی کے پاس جانا ہے وہ سارا سنایا اس کے بعد چلے میں بستر پر تھا میرے دست چل رہے تھے بہت حضرت رحمت اللہ علیہ حجرے میں مفتی صاحب باہر کھڑے ہیں اور حضرت جی بار بار فرما رہے ہیں تشریف لائیے تشریف لائیے اور مفتی صاحب انتظار میں نہیں ہماری چار کی جماعتیں جب تک چاروں اکٹھے نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے ارے مفتی صاحب آپ کا اکیلے ہی چلے نہیں جماعت جماعت ہوتی ہے یہ بڑوں نے چھوٹوں کو چلنے کا راستہ بتایا اور بڑوں نے اس طرح میں سب کچھ جانتا ہوں میں کر لوں گا میں کر رہا ہوں یہ تو ہوا بھی نہیں لگی تو خیر یہ تو بیچ میں آ گئی مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ اس تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر جب آئے تو مفتی صاحب نے فرمایا بھائی آج کی تعلیم نے مجھ کو یہ سکھایا کہ یہ جو کتاب سننا اور کتاب المان اور کتاب العلم اور یہ سارے مغازی اور جتنے فتن اور یہ سارا جو اسباب میں ہے کہ مجھے یہ سکھایا کہ یہ سارا تھرما ہے کون سی حدیث تم نے سنی اور پڑھی تھرما لگا کے دیکھ لو یہ حدیث زندگی میں کتنی ہے اللہ کی حضمت کی ذات و صفات پر ایمان اس کا کوئی شریک نہیں وہ بے نیاز یہی ایمان کی پڑی یہ ایمان کی طرح ہے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مبارک بات دی ہے تو بالمن شغل لہو تو بالمن شغل لہو ہائی گرو ہر بھائیو لا ابلا ولی اسم لا لائے اپنا لا انسا پورماشک کما تدین و تدان او کما علیہ شرط بہت قابل مبارکباد ہے وہ اللہ کا بندہ اور وہ اللہ کی بندی جو ہر وقت اپنی کبھی کے دیکھنے میں اتنا مشغول ہو کہ اسے دوسرے کی جیسے کل حضرت نے فرمایا تھا نا ہر ایک کے ساتھ کی بدگمانی سے بچنا کہ وہ لے جا کر کے پھر جیوت تک پہنچاتی ہے اپنی بڑائی اندر میں آ جاتی ہے اور وہ خود پسند ہے کیا کیا ہوتا ہے اللہ ان کی عمر میں بہت برکت نصیب فرمائے کیسی کیسی قیمتی کی باتیں قرآن حدیث ایک تھرمامیٹر دیا ہے جیسے مولانا ایاز صاحب رحمت اللہ نے ایک تھرمامیٹر دیا ہماری اس محنت کی بنیادیں تین ہیں سب سے پہلے کے دوسرے باہمی محبت اجتماعیت اجتیمایت تاجر ہو کاش کر ہو وکیل صاحب ہو ڈاکٹر صاحب ہو چنی ہو چنی ہو چنا ہو ہی ہو وہاں ہو جو اس محنت میں کہ سب آپس میں سب کے دل جلے ہوئے اور تیسری چیز باہمی مشورہ اسی مضبوط میں یوں فرمایا اگر کام کرنے والوں میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں اخلاص کے بجائے اغراض دل بٹے ہوئے ہیں مشورے کے لیے تیار نہیں جو میں کہوں بس وہی یہ تینوں نہیں ہے یہ تینوں میں سے ایک نہیں ہے فرمایا بڑا خطرہ ہے بڑا خطرہ ہے بڑا خطرہ ہے کام کے لیے بھی اور کام کرنے والوں کے لیے یہ تھرمامیٹر دیا مجھے بھی اور آپ کو بھی اور دنیا بھر میں جتنے کہتے ہیں ہم والے لے لے والے یہ تھرمامیٹر جیسے ڈاکٹر صاحب کی بھی رشتے داری نہیں ہوتی تھرمامیٹر سے ان کو بخار کو بتا دیتا ہے ارے میں تو اسپیشلسٹ ہوں اور ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں اور تم جو کہو یہ تھرمامیٹر بتا رہا میں تو اتنا پرانا ہوں اتنے ملکوں کے سفر کیے ہیں اور میری مسجد میں تو ایسے ہیں اور لوگ میرے تو اتنی جگہ ہاتھ چمتے ہیں اور کیا کیا تم جو بھی ہو رہی تھرمامیٹر لگا جس طرح کام کے لیے تھرمامیٹر دیا اسی طرح یہ چھ نمبر ہر ایک تقریر کرتا ہے ایمان کی کوئی حد ہے حضور والی نماز کی کوئی حد ہے علم کے سمندر کا کوئی کنارہ ہے اللہ کی ذات اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کو یاد رکھنا اخلاق ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا اپنے کو اور پھر اس سب کے بعد اللہ راضی ہو جائے وہ اخلاص ہم جتنا چاہے جھنڈوڑا پیٹے اپنے اخلاص کا وہ تو وہ فیصلہ کرے گا اور مخلص کون کل سنایا تھا نا حضور نے فرمایا جہنمی ہے لوگ تو بڑے بڑے ان کے کارنامے بیان کر رہے تھے آپ نے فرمایا جہنمی کیوں اشارہ کیا اپنے قوم کے لیے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں حجت الوداع کے موقع پر جب کہ آپ امت سے رخصت ہو رہے ہیں اور اپنی پوری سوغات اور پوری امانت امت کے بچے بچے کے حوالے کر رہے ہیں اس وقت میں تمام جاہلیت کی عسبتوں کو پیروں کے نیچے میری قوم میرا علاقہ میری زبان میرا آدمی جتنی عسبتیں تھی تم نے دیکھ لیا تیئیس سال میں تیرہ سال کتنے مشکل سے گزرے ہیں دس سال میں وہاں بیٹھے بیٹھے یا زہر دے دو ان پر شہر کر لو شہر زہر شہر شہر یہ سب اس سب کے بعد جو محنت ہوئی تو نہاون کی پہاڑیاں اور کہاں دنیا اور کہاں بخارا کا چند سمرپن یہ اس محنت کا اثر ہے اگر میرے والی محنت کو میرے والے جذبے کے ساتھ میری والی نیت کے ساتھ میرے والے موٹے آنسوں کے ساتھ میرے والے غم و درد کے ساتھ میری والی امت پر اور انسانیت پر شفقت و ترس کھانے کے ساتھ کیا تو اللہ تمہیں تمہاری آنکھوں سے وہ حالات دکھائیے جو تم نے یہاں دیکھے اس لیے کل مولانا نے فرمایا تھا کہ نماز پڑھی کہ نماز پڑھی کہ کھیل کیا وہ چچڑے میں لپیٹ کے منہ پر ماری جاتی ہے وہ صرف نماز کے لیے ہے یہ مشورے یہ چلے یہ چار مہینے یہ جوڑ یہ پرانے یہ نئے یہ سالانہ یہ اپنے اصولوں سے اپنے بڑوں کے لیے سے ہٹ کے رکھو ہوا وہ منہ پر مارا جائے گا اسی لیے سب سے اختی آخری تقریر میں حضرت مولانا نام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پورے ملک کے پرانوں کا جوڑ تھا بنگلے والی میں فرمایا تھا کرتے رہو ڈرنے کا یہی زمانہ ہے ڈرتے رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا کیا کرائے منہ پر مارا جائے مانتے رہو جتنا کہا ہے جیسے کہا ہے عمومی گش میں خصوصی گشت میں فلاحی کی تعلیم میں تعلیم کن کتابوں کی کتنی دیر گھر میں بچوں میں مسجد میں جو سارا بتایا ہے اسی لائبرین میں اسی لائبریری میں سب سے اخیر میں جو حضرت جی رحمت اللہ علیہ حاجی صاحب بھی تھے اور ہمارے انگلینڈ کے کہاں کہاں کے پرانے حضرات تھے اور بہت ساری چیزیں چل رہی تھی تو حضرت نے جب وہ نشای اور ہدایات نشائش اور ہدایت کے نام سے بکلیٹ چھوٹی سی کتاب چھپی ہے پہلے دن سے لے کر آدمی اس راستے میں قدم رکھے وہاں سے لے کر اخیر تک کا کام بھی کام بھی پانچ کام بھی مسجد کی جماعت سارا ایسے سارے اور آسان سے الفاظ اسی لیے ایک دفعہ فرمایا تھا ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں سمجھے میں مولوی صاحب منشا ہمارا کام تو بہت آسان ہے ہمارا کام تو بہت آسان ہے کیوں کیوں حضرت آسان فرمایا اس محنت پر جس کو جو کچھ لینا ہے وہ تو آخرت میں اللہ سے لینا ہے جھگڑا کس بات کا ہاں جب کام کرنے والوں میں نفسانیت آ جاتی ہے میری چلے میں جو کہوں وہی یہ کہ پھر وہاں سے جھگڑے شروع ہوتے خدا ہمیں اپنے بڑوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے اس لیے میں دوست کہہ رہا تھا کہ چار عناصر چار نسبتیں اور چاروں میں اعتدال کے لیے اللہ نے چار بڑے پیغمبر بھیجے اور چار بڑی عبادتیں نماز روزہ زکوٰۃ اور حج اس کی بہت تفصیل یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خواہشات کو نس کو دبانے کے لیے روزہ اپنے کو صحیح استعمال کرنے کے لیے اور نماز کے مزاج پر آنے کے لیے نماز عبادت و اطاعت پر آنے کے لیے اور مال کی محبت کہ نہیں اللہ کا حکم ہے جانی اور مالی عبادتوں میں ان دور میں سب اور پھر کہ ہم ہم اکیلے نہیں ہیں مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم سارا مل کر ایک امت ہے یہ پورا اجتماعی اور امت بنے کا مزاج بنے اس کے لیے حج بہت اللہ افض السلام تمہارے علاقے کا ہو تم جانتے ہو ان کی زبان جانتے ہو نہیں جانتے ہو اپنے میں تمام افس السلام کھانا کھلاؤ سلام پریوار دو کھانا کھلاؤ یہ مزاج بنوایا تھا اسی لیے ان چار نسبتوں میں اعتدال کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے چار بڑے بڑے پیغمبر چار بڑی بڑی کتابیں تورات انجیل زبور قرآن اور چار بڑی بڑی عبادتیں جس کے سرے پہلے ایمان ایمان کے بغیر تو کچھ ہے نہیں ایمان کے ساتھ نماز روزہ زکات حج جانی مالی ہر طرح کی اور ان سب میں اعتدال اور عالمی نظام کے تمہارے نبی تمہیں الفاظ کے میدان سے پورے عالم کا اور قیامت کا کرنے والی انسانیت کا ذمہ دار بنا کر تشکیل لیے گئے ہیں اس لیے حج میں میرے پاؤں میرا نہیں السلام عظیم وادام ادخل جنت ربکم بسلام قدائل بتلائے مسائل بتلائے اسی لیے حج سے پہلے حضور نے فرمایا تھا خدو انی منا سکھا یہ سیکھنا اتنا ضروری ہے تبلیغ تبلیغ تبلیغ دعوت ارے پہلے تبلیغ سیکھو تو صحیح دعوت سیکھو تو صحیح دعوت کو سمجھو تو صحیح حضور فرما رہے ہیں امت سے رخصت ہو رہے ہیں اور یہ حج یہ حج پیسوں سے نہیں ہوتا حج عہدوں سے نہیں ہوتا حج اونچے خاندان والا حج تو احکامات کی ادائیگی سے مینا میں کتنا عرفات میں کیا مستلفے میں کیا مکے میں کیا بیت اللہ کا طواف مقام ابراہیم اور پھر وہاں سے واپسی اور وہاں سے واپسی میں پھر کن جذبات کے ساتھ حضور کے یہاں سے کیا کیا سوغاتیں لے کر اور پھر وہ صرف کھجور زمزم تقسیم کرنا نہیں جیسے یہ مجمع کل جب ختم ہو جائے گا کہاں سے آئے چور میں گئے تھے پھر نہ گئے تھے کیا لائے جیسے بچے گھر میں پوچھتے ہیں نا اب تو ہمارے لیے کیا لائے تو ہم تو سب بچے جوڑ میں گئے تھے بلا مول صاحب کی تقریر سنی بلا حضرت کی سنی ہاں ہاں ماشاء اللہ شبھانند ارے امت کا درد لے کر آئے دین کے مجرے کا ہول لے کر آئے محمد کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اس کا سامان لے کر آئے خدا راضی ہو جائے جہنم کے حالات سے بچ جائیں گے پنے سے اجدہ پنے سے سور پنے سے اور چیتے اور اور بچھو پنے سے نکل کر فرشتوں والی صفات میں آ جائیں جن کا اللہ نے موقع بھی دیا ہے ابھی پندرہ شابان آ رہی ہے پھر اس کے بعد رمضان آ رہے پھر عید کی رات میں انعامات ہیں اور اس کے ختم ہوتے ہی حج کا موسم شروع ہو رہا ہے کہ کہاں گئے تھے ارے کیا بتا رہے کہاں گئے تھے اللہ کو راضی کرنا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرنا ہے وہ مال کی کمی زیادتی سے راضی ہوتا ہے نہ ناراض وہ تو گناہوں سے ناراض ہوتا ہے سچی پکی تو کرنی ہے اسی لیے وہ جو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی مرتبہ میں حضور کیا ہوا یاد آیا ارے یاد آیا وہ ہم کو لے گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا میں نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک اللہ نے وعدہ نہ کر لیا ماں کان اللہ وانت فیہم پیارے نبی آپ کے ہوتے ہوئے امت کو ہم عمر اور محض نہیں دیں گے آپ تو تھوڑے دیر تو باقی پردہ فرما لیں گے پھر اما کان اللہ مہذب ہوں یہ اگر آپ کے بعد یہ سچی توبہ کرتے رہے وہ فیشنیبل توبہ نہیں دو انگلیا لوگ آلو پر ایک ناک پر ایک سر پر اتنا بتا کون کرنا کیا تھا کیا کیا جان کہاں لگنی تھی مال کہاں لگنا تھا کیا سوچنا تھا کن فکروں میں ڈوبنا تھا اے اللہ اس کا مہینہ بھی آ رہا ہے جس میں رمضان میں تو ہر عمل نفل فرضوں کے برابر ساری دنیا کے مفتیاں کو جمع کر کے پوچھ لو کہ دو رکعت نفلیں فرضوں کے برابر ہو سکتی اگر تو دو رکعت کو پوچھتا ہے ساری دنیا دو رکعت پڑھے غیر رمضان میں نفلیں نفلیں ہی رہیں گی یہ تیرے خدا کا کرم ہے اور تیرے آپا کا کبھیل ہے کہ تیری نفلیں فرضوں کے برابر ہوتی خدا نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے چار عناصر چار نسبتیں اور ان میں اعتدال کرنے کے لیے چار بڑی عبادتیں اور اس کا اصل سب سے پہلا جو مدرسہ ہے ان ناصل سب سے پہلا اس کا مدرسہ ان میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے وہ بیت اللہ ہے اس کے بھی چار کونے حضرت یمانی عراقی اور شمالی شامی یہ چار اس کے بھی چار کونے بڑی کتابیں چار بڑے پیغمبر چار اور اب میں اگر یوں کہوں کہ میں مانگتا لیتا ہوں مہینے چار میں نہیں گا تم سے چار مہینے مجھے تو نقد چاہیے اب بقول حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے جب انہوں نے مدینہ منورہ میں مرینے والوں سے بات کی تھی تو اس مدینے میں رہنے والے تین قسم کے تھے پوری جان پورا مال آدھی جان آدھا مال کم سے کم ایک تہائی سالانہ یہ پرانوں کا مجمع ہے پورے ملک کا ہے سمجیدہ سمجھدار اور فکر مند ہے اور جیسی مبارک بادیاں ہیں ان کے لیے میرے دوستوں اس وقت صرف وہ کھڑے ہم ہاں۔ جو یوں کہیں گے بہت کھا لیا بہت پی لیا بہت سو لیے اور بہت کچھ اپنے ارمان پورے کر لیے اب تو جینا ہے دعوت کے لیے مرنا ہے دعوت کی راہ میں کمانا ہے دعوت کے لیے خرچ کرنا ہے دعوت کے لیے اللہ راضی ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور آخرت بن جائے اس کے لیے ہمت کر کے پوری پوری زندگی والے کھڑے ہو جاؤ جی ماشاء اللہ اب سے لے کر موت تک صرف کسی کام میں لگے رہیں گے ان شاء اللہ تیار سرکار سے میں بھی تیار ہوتے رہو کھڑے ہوتے رہو بہت کھا لیا بہت پی لیا یہ سوہن حلوا ہے اور یہ نہاری ہے اور یہ بارہ ہنڈی ہے اور یہ کباب ہے یہ سیخ ہے اللہ کھاتا پیتا رکھے وہ نسلوں تک تو اللہ کھاتا پیتا رکھے اور دین کی محنت میں نسلوں کو اور پوری امت کو اللہ قبول فرما دے مجمے پر رکھ کر اللہ عالمی سطح کی ہدایت کے فیصلے فرما دے ان چاروں عناصر میں آگ ہوا مٹی پانی میں اعتدال اور دنیا پورا امن کا گہوارا جنت نشان اور بہمیت کا بھول ہو جائے ملکیت ہو رہا ہے خدا خلافت کے جوڑے پہن کر ہر ایک تاریخ کا شکار چھوٹا بڑا اور نبی نبی کے رنگ کے ساتھ نبی کے آنسوں کے ساتھ نبی والا علم نبی والی تعلیم نبی والی صفات خدا مجھے بھی آپ کو بھی اور پوری امت کو خدا چادر میں ڈھانک لے ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ اور جو تقاضے ڈاکٹر صاحب پیش کریں گے اس کو دھیان سے سنے جیسے بات پوری دھیان سے سنے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی تو دے اور اب ڈاکٹر صاحب جو کہے اس پر جی، ماشاء اللہ یہ تو سارا ہی مجموعہ کھڑا ہو گیا اس بات کے لیے کہ ہم اب سے لے کر بہت تک اسی کام کے لیے ہے اللہ تعالیٰ جو ہے عطا فرمائے اب گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات میں سے جو اس وقت نقد ممالک کے لیے تیار ہے سال کے لیے سات ماہ کے لیے یا پھر وہ تین چلے اور چلے کے لیے تشریف لائے گئے ایسے تمام احباب سے گزارش ہے کہ یہ اپنے اپنے اپنے حلقوں میں تشریف لے جائیں گے اصل <clears throat> آپ تشریف تشریف رکھیے بیٹھ جائیے بیٹھیے ماشاء اللہ سارا مجموعی کھڑا ہو گیا تشریف رکھے بیٹھ جائیے اللہ جزائے خیر رکھ سب اور اللہ تعالیٰ آپ کا اس عزم کا اور ارادے کا بہترین انداز سے مقبولیت عطا فرمائے تشریف رکھیں جی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ماشاء اللہ ایک دن اپنے باپ کے پڑوتے بڑی جائیداد کے لیکن خواب میں دکھایا تھا کہ جتنا جتنی عیاشی کی وہ سب اس کی شکل میں اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے رہے اس لیے سرکار کے قربان کیا آپ نے استغفار کی دولت جس میں تین قسم کے آدمی ہوں گے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے مسجدوں کو آباد کرنے والے اور راتوں کو اپنے گناہوں پر رونے والے ان کی وجہ سے خدا عذاب کو روک لے گا امت پوری کو خدا اپنے اپنے کنف عافیت میں اور اپنی پناہ میں لے لیں گے جی اب آپ بیٹھ جائیں حضرت آپ حضرات تشریف رکھیں بیٹھ جائیے بھائی بات رات سن لیں ماشاء اللہ آپ حضرات نے یہ عزم کیا ارادہ کیا اچھا اب جو ممالک کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں سال کے لیے سات ماہ کے لیے وہ اپنے اپنے حلقوں میں تشریف لے جائیں گے پھر ان کے حلقوں میں جو ذمہ دار جماعت ہے ان سے ملاقات کر کے اپنی ترتیب پوچھیں گے اب ہمارے تفقت کی کیا ترتیب ہے